عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا ابو الاسود سے کہ میں مدینہ آیا تو یہاں وبا پھیلی ہوئی تھی لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرا گزرا لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گئی پھر تیسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ واجب ہو گئی میں نے پوچھا امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی انہوں نے کہا میں نے اسی طرح کہا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آدمی اچھائی کی گواہی دے دیں اسے اللہ تعالی جنت میں داخل کرتا ہے ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اگر تین دیں آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی ہم نے پوچھا اور اگر دو آدمی گواہی دیں فرمایا دو پر بھی پھر ہم نے ایک کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرالیس